فدخل علي ثم ذكرت كلمة معناها فسكفت له وضوءا فجاء ذهرة فشربت منه فأصطى لها لها حتى شربت قالت مجد فرآني أنظر إليه فقال لها جميل يا رسالتي فقلت نعم قال إن رسولك ذلك من لا تفعل قال إنها ليست من الذي إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات يه كبشة في انتقال في المعنى يه الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے فرماتے ہیں کہ خسر صاحب میرے پاس داخل ہوئی ہے پھر ایک کلمہ ذکر کرتی ہیں یہ کم شاہ جس کا معنی یہ سکب تو لہو وضو ان میں نے وضو کا پانی رکھا فجات حرتن تو ایک بلی آئی اس نے اس میں سے پانی پینا شروع کیا فاسغا لہل انا تو انہوں نے برتن کو اس کی طرف جھکا دیا حتیٰ شربت یہاں تک کہ اس نے پی لیا قال کبشت و فرآنی علیہ تو کبشہ کہتی ہیں کہ خسر صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور دیکھنا بھی تعجب سے تھا فالا تاجبین یبن تاخی اے بتی جی کیا آپ تعجب میں پڑھ گئی فقلت نام میں نے کہا ہاں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا لیست انََََََََََا لسن کہ یہ نجس نہیں ہے ان ہی ماہی امن طوافین علیکمتوافات یہ تمہاری اوپر چکر لگانے والے بلے اور طوافات چکر لگانے والی بلیاں یعنی یہ فرمایا کہ یہ اس کا جھوٹا جو ہے ناپاک نہیں ہے اور ناپاک ہونے کی علت جو بتائی وہ بتائی کثرت سے ورود ان کا ورود جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے جیسا کہ خدام خدام کے لیے یہ ہے جو گھر کے خدام ہیں اور غلام وغیرہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اوقات جو کہ کپڑے اتارنے کے ہیں ان کے علاوہ باقی اوقات میں وہ گھر میں آ سکتے ہیں اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ انہم توافون کہ وہ کیا ہیں زیادہ چکر لگانے والے ہیں اور چکر لگانے والیاں ہیں اور بات یہ ہے کہ وہ ہے خدام تو اس لیے علماء نے یہاں یہ کر سنانا ہے اور عرض سے مراد کیا ہے کہ استاذ کے سامنے شاگرد اس کی روایت کردہ حدیثیں کر دے تو یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ پڑھ کر یہ اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روایت استاذ کے الفاظ کہیں نہیں ہیں استاد نہیں پڑھ کر سنا تھا بلکہ شاگرد بات سمجھ میں آتی ہے مناسبت پچھلے سے پچھلے سے پچھلے باپ کے ساتھ یہ باب باب المحدث اخبرنا و حدنا و اخبرنا و امبانہ و سمیت واحدن یہ تمام کے تمام سیغے جو تھے سے استاد کے پڑھنے سے متعلق تھے اور اس کو ہم نے ماں بتایا تھا کہ اخبارانہ اور حد میں فرق نہیں کرتے یہ حضرات امام بخاری میں آیا گویا اور امبانہ سے مراد بھی یہی ہے اور استاد سے سنا شاگرد نے اس باب کا تعلق تو اس سے تھا شاگرد نے استاد کو پڑھ کر سنایا تاکہ اس کی وہ توثیق کر دے تو اس کے پھر استاد میں طریقہ یہی رائج ہے زیادہ تر کہ طالب علم پڑھتا ہے شیخ ہے تب آپ نے جب کتاب مجھ سے پڑھ لی تو آپ میری طرف نسبت کر کے آپ یہ کہہ سکتے اگر دونوں میں فرق کرنا ہے تو کہیں گے آپ اخبارہ اور اگر فرق نہیں کرنا تو چاہیں سمجھے بات کو یہ قول جو باب قائم کیا اس منادود کیا ہے امام بخاری کا امام بخاری کا مقصود ہے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جب تک استاد کے الفاظ نہ سنے ہو شاگرد سمجھے نہیں بات کو جس کا حاصل کیا نکلے گا کہ آپ لوگ جو کتابیں پڑھی ہیں آپ نے تو آپ نے پڑھ کر سنائی استاد نے تو نہیں پڑھ کر سنائی یہ جماعت قلیلہ ہے اور جمہور محدثین کا مذہب وہی ہے جو امام بخاری الشیخ تو جائز ہو ہی گئی پچھلے سے پچھلے باپ سے معلوم ہو گیا یا قرآل جا جائزتن اور سفیان سوری نے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی گئی ہے تو اس شیخ کی طرف نسبت کر کے نہیں سنے آئی سمجھ میں بات بھائی وہ القراءة على العالم میں زمام ابن سالبا بعضهم سے مراد امام بخاری کے استاد حمیدی ہیں کہ بعض نے یعنی اس استد اللہ علی العالم جواز کے بارے میں حدیث اتنی بات یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ امام بخاری نے باپ ناجائز عنوان لگایا کہ قرآ اور عرض علی المحدث اب تی انہوں نے جائز قرار دیا ہے اور شیخ نے تو گویا یہ بھی ایک دلیل ہے امام بخاری کی کہ ایک مہدی نے بھی جائز قرار دیا ہے ذہن میں آ گئی بات بھائی صلی اللہ علیہ وسلم امرک کا دونوں طریقے سے پڑھا گیا الخمسہ بدالی کا فاجازو کمل متن کے ساتھ یہاں اس کا خلاصہ اس کا کچھ ایک حصہ کہ امیدی نے استدلال کیا ہے اس واقعے سے ہوا یوں ہے آپ پڑھیں گے آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے آپ کا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اگر نام کیا پڑھا کریں کس نے کہا یہ زماب نے آپ نے فرماری کہ زما بن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آ حمزہ بھی تھا دو حمزہ جمع ہو گئے متحرک تو دوسرے حمزہ کو علیہ تھا اور دوسرے میں الخمس مسلم نے بھی کہے کہ قراءت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک تو اتنی بات معلوم کہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کا جواب قومہ بزالی کا فاجازو زمامی بن صالبہ نے یہ فرمایا ہے نے نازل کی ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم پانچ نمازیں پڑھا کریں قبول کر لیا تو معلوم کیا ہوا کہ قرات الشیخ بل مقصود تھا اس سے تو احتجا بعضہم کا استدلال یہ ہو گیا یعنی اس کو آئندہ روایت کرنے کے جواز پر چنانچہ قبول کیا اس کو علیہ شیخ کے طریقے سے یہ حدیث آئی تھی امام مالک نے جائز قرار دیتے تھے وہ ان کی دلیل ایک ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قصدن وہیں پر منہ لگاتے تھے یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہ تو اس کا کھانا جھوٹا جب ناپاک ہے اور نہ ہی پینا مشروب ایسی خاتون کا ناپاک سمجھے نا ایسی خاتون کا مطلب سمجھ گئے نا جی بھائی چلیے وبه قال اخبرنا حارون بن عبد الله قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك حاو قال الحارس بن مسكين قراءة عليه وعن اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان الرجال والنساء يتوزعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمیعاً وضو فرما وضو کرتے تھے نصاب بھی ہوتی تھیں اور رجال بھی ہوتے تھے رجال اور نصاب جمیعاً ایک ساتھ وضو کرتے تھے اگر آپ یہ حکم پردے کے بعد کہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ محارم ہوں گی خواتین محارم اور مرد جو ہے ان کے محرم وہ اکٹھے جو ہے وہ وضو کرتے تھے لیکن اگر پردے سے پہلے کہو تو پھر عموم ہوگا کہ عورتیں مرد سب مل کر کلا ہوما صنفان وہ ایک جگہ پر وضو کرتے تھے توجہ کرتے تھے جی بھائی باب جواز الجنود وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم انها اخبرت انها كانت تغتسل البته اس میں اتنی بات ہے اتنی بات یہ ہے کہ مرد کا پس خوردہ پانی وضو سے عورت بالاتفاق اس سے وضو کر سکتی ہے اور عورت کا پس خوردہ پس خوردہ کا مطلب ہے پس استعمال استعمال کے بعد بچا ہوا پانی عورت کا وضو سے استعمال کیا ہوا بچا ہوا پانی وہ اگر مرد کی موجودگی میں ہو تو بال اتفاق جو ہے وہ مرد اس کے اس پانی سے وضو کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد موجود نہیں اس کی عدم موجودگی میں عورت نے جو ہے وہ وضو کیا اور وہ پانی بچا ہوا ہے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وضو کرنا صحیح نہیں جی بھائی اور اس کی وجہ جو ہے وہ ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہوتا ہے مرض شہوا وہ اسی خیال میں لگ جائیں گے تو بجائے اس کے کہ نماز کے بعد وہ کیا ہوں بھائی وہ نماز میں نماز میں رہیں وہ باہر نکل جائیں گے تو ان کے لیے وہ نکلنا صحیح نہیں ہوگا ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر عام صاحب عثمانی یہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کہ یہاں یہ ہے کہ مرد عورت موجود ہوں اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اس میں بال اتفاق وہ کیا ہے وضو جائز ہے بس یعنی پسماندہ سے اس کے باقی مادہ پانی سے یہ ہے کہ جب دونوں ہوں تو باہم معانست اور مناسبت ہو جبکہ مہارے میں خاص طور پر سمجھے نا جی بھائی چلیے وعلیکم السلام اب کہاں ہیں الحمدللہ خیریت ہے آپ کا فون آیا تھا تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام صاحب کا بیان ہو رہا تھا میں بیان میں تھا ہاں تو آپ آپ اس وقت ہیں کہاں اچھا سانگڑ میں ٹھیک ہے تو مولانا یونس صاحب نے جو آپ سے یہ فرمایا تھا کہ ذرا آپ اس کا جائزہ لے لیں تو وہ کچھ جائزہ لے رہے ہیں آپ اچھا چار یا پانچ کیا ہیں خان اچھا جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے تو تو پھر آپ اس کی اس کی تفصیل آپ روانہ فرما دیں ٹھیک ہے مناسب السلام علیکم ہاں ہاں اور اصل میں یہ تھا چیک فارسی لفظ ہے عرب لوگ جب کسی دوسری زبان کا لفظ لیتے ہیں تو اپنے قالب میں اس کو ڈھال اور کہہ دے بس اس بات کا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے ذمہ فلاں کا اتنا ہزار روپیہ ہے ذمہ ہے کسی قوم کے سامنے کچھ لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے پڑھ کر سنایا جاتا ہے کیا میرا ہے اقرار نامہ یا کسی اور کا ہے اقرار نامہ اس نے یہ پڑھ کر بار سو رہا تھا اس میں اس میں وہ لکھتا ہے کہ میرے ذمہ فلاں ابن فلاں کا اتنا ہوں تو آپ کیا کہیں گے اس کے بعد کہ مجھے ہمیں اس بات کا کہ اتنا اتنا روپیہ اس کے ذمہ قرض ہے یہ بات کو بلکہ یہ تو اخبار سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اشہاد ہے حالانکہ یہ لفظ نہیں کہا تھا میں نے کہ گواہ بن جاؤ میں نے سنایا تھا کہ بھائی دیکھو فلاں کا اقرار نامہ یہ پڑھ کر صرف پڑھنے سے پڑھ کر سننے سے وہ کہتے کہ ہم گواہ بنا دیا کیا مت کوئی عبارت پڑھ کر سنائے تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ میں بات بات سمجھ میں آتی ہے تو سخت سے استدلال کیا کہ گواہ بنایا ہے یہ جب کہا جائے گا جب شیخ کو لازم قرار نہ دیا جیسے الفاظ الفاظ شیخ کے امام مالک نے ایک استدلال تو یہ کیا اس پر فقر المقری فیقول القاری اقرا انی فلان اور قاری سے مراد ہے شاگرد ان کا تعلیم قرآن سے دنیا جہان میں قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے تو کہتے تو استاد کو طالب کی اصلاح کرتا جاتا ہے پھر جا کر وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے قرآن فلقاری صاحب نے پڑھایا سنا تھا تو اس سے دو باتیں معلوم ہو گئیں ایک تو یہ کہ کرا اور دوسرے یہ بھی کہ حدثنا اور اخبارانہ میں کوئی فرق نہیں کہتا ہے کہ مجھے فلاں قاری صاحب نے پڑھایا ہے پڑھا نا فلان الستاد الفلانی تو معلوم ہوا کہ اخبار جائز ہے یعنی صرف یہی بات نہیں کہ کرات الشیخ شیخ جائز ہے نہیں ہے آ گئی سمجھ میں بات کراط الشیخ شیخ کی صورت میں بھی شاگرد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دوسری بات آ گئی مجید مزید آ گئی اور یہ قرآت قرآن بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ امام مالک کو یہ دیکھا ہے کہ کبھی وہ پڑھ کر نہیں سناتے تھے تھے جیسے کہ ہمارے مدارس میں رواج ہے بات سمجھ میں آ گئی بھائی آگے پڑھیے کرا اوپر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تین بزرگوں کا حوالہ دیا امام مالک ان کے اس قول کی کوئی سند سنعت کو سند کے ساتھ لا رہے ہیں تینوں کے قول کو بات سمجھ میں آتی ہے انل حسن یہ حسن کی بات آ گئی حسن بسری کی کہ تو اس سے بات معلوم ہے حسن بسری علی العالم کو ابن موسیٰ ان سفیانہ ابھی سفیان سوری کی بات آ گئی کالا آ گئی ایک یہ کہ العالم جائز بھی جائز ہے سفیان سوری کے قول میں سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں بھائی قال میں نے ابو عاصم کو سنا سوری دونوں سے کہ القراۃ العالم و قراۃ سوا قراۃ الشیخ قراۃ العالم دونوں برابر جائز قرآت الگ بھی ہیں اور دونوں کے لیے لفظ ایک ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اخبارانہ بھی کہہ سکتے ہیں حدیث زما بھی نسال ابا کی آ رہی ہے چلیے کا واقعہ ہے رضی اللہ عنہ یقول بینما نحن جلوس مع النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کبار تھا وہ بس اس نے اپنے اس اونٹ کو بٹھا دیا مسجد کے اندر بٹھا دیا امتحان میں سوال ایک آدمی بتائے بیان کرنے والا نہیں تو یہاں تابی جو ہے وہ منفرد ہو گئے بھائی اور فرد فرد واحد ہو گیا اور ان سے محمد ابن ابراہیم التیمی صرف اکیلے یہی روایت کرنے والے صرف اور صرف اکیلے روایت کرنے والے ہیں اور ان سے یا ابن سعید یہ تن تنہا روایت کرنے والے ہیں اور پھر ان سے جو ہے پھر محمد ابن ابراہیم تیمی سے یحیٰ ابن سعید نے جو روایت کی ہے اور یحیٰ ابن سعید سے ایک سو آدمی نے روایت کی اور بعض حضرات نے کہا کہ ان کی تعداد تین سو تک پہنچ جاتی ہے تو یہ تواتر جو اس کو حاصل ہے یہ ابتدا میں نہیں بلکہ آخر میں تواتر حاصل ہے تو اس کو یوں کہیں کہ ابتداً تو یہ خبر واحد ہے لیکن انتہا یہ خبر متواتر امتحان پھر کیا ہے یہ خبر متواتر ہے اور خبر جو ہے یہ خبر خبر صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے پر امت کا اجواع ابن معقولہ رحم اللہ نے کچھ اس کے اوپر کلام کیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف التفات نہ کیا جائے بلکہ یہ مجمع علیہ حدیث ہے جس کی صحت پر سب کا اجماع ہے جی بھائی الوضوء من الإناء وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إساق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا فرأيت الماء ينفع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. فاني تھوڑا سا تھا اور لوگوں کو شکایت تھی پانی نہ ہونے کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور فرمایا کہ تبز بسم اللہ اللہ کے نام سے تو وضو کرو چنانچہ فرماتے ہیں کہ سو سے زائد اور تعداد یہ بتائی ہے نے وضو اس سے کیا اور پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے تو یہ فرمایا کہ وہ امر امرانہ سے یہ توجہ فرایت الما یم با من تحت من اند یہاں تک کہ آخر تک سب نے اسے وضو کر لیا تو اس سے یہ ثابت کیا کہ برتن میں پانی ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کے پانی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جی بھائی رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ما فوتي بثور فالقر يده فلقد رايت الماء يتفجر من بين اسابيه ويقول حي على الطهور والبركه من الله عز وجل قال الاعمش فحدثني سالم بن ابي الجاد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500 اس وقت ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار تھی ڈیڑھ ہزار کی تعداد نے ایک تشت جس میں کہ پانی رکھا جاتا ہے اس میں رکھے ہوئے پانی سے سب نے وضو کر لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حیا اللہ تہور والبرکہ والبرکت یہ کہتے ہیں والبرکت مجرور ہے مرفوع نہیں ہے اور وہ اس کا عطر جو ہے وہ تہور پر ہے اور تہور مجرور ہے برکہ بھی کیا ہوگی بھائی مجرور مجرور ہے لیکن ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اس کو مرفوع پڑھنا جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے البارکاتو من اللہ ثابت یہ اگر کر دیا جائے تو برکہ مجرور کی جگہ پر اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں جی بھائی بسم الله الرحمن الرحيم باب التسمية عند الوضوء وبالسند المتصل منا إلى الإمام النسائي رحمه الله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال, النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع, فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله فرأيت الماء يخرج, يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم قال ثابت قلت لأنس كم تراهم قال نحو من سبعين فرمایا کہ اس وقت ہماری تعداد ستر کے قریب تھی اب <clears throat> یہاں امام صاحب نے باب التسمیت عند الوضو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا باب قائم کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جو کہ تصویہ کو واجب قرار دیتے ہیں یا وہ ضروری قرار دیتے ہیں تو وہ ایک اور روایت ہے مشہور روایت ہے اس سے استعمال کرتے ہیں لیکن مصنف نے اس کو وہ یہ ہے کہ لا وضو لم یوسم اللہ لا وضو جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ہی نہیں تو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ روایت در حقیقت ضعیف ہے روایت کیا ہے ضعیف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مصنف جو ہیں وہ ضعیف روایت کو بیان نہیں کرتے البتہ یہ روایت قوی ہے تو اس کو ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اب جب پانی موجود تو مسجد میں نہیں بٹھایا تو یہ پڑھ چکے آپ کہاں پڑھی آپ نے یہ حدیث ابو داود میں آ گیا تھا اچھا چلو ٹھیک پھر تو آسان ہے معاملہ چلے پھر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نشست نہیں بنائی گئی تھی جیسے بعد میں بنائی گئی آپ ملے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بہ بین بہین ہوں ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اس نے پوچھا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے کہا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے ابھی اس کا ترجمہ سفید نہیں کیا جائے گا بیمار ہے آئی سمجھ بات نہیں تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا سرخی مائی صلی اللہ علیہ وسلم اے عبد المطلب کے بیٹے اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا اس پر کہ ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے قرائن دونوں طرف کے ہیں تو آگے آئیں گے دونوں طرح کے قرائن یا اس گفتگو کے بعد مشرب اسلام ہوئے احتمال علیہ وسلم قد عجب کا میں نے تیرے تجھے جواب دے دیا کہ عجب تو کا لفظ جب بولا جاتا ہے نام کی بجائے آج میں ہوں ابھی تک مجھے کہیں نہیں ملتی شروع میں کہ نام کی بجائے جب قد عجب آتا ہے جب کسی شخص نے بات ایسی کی ہو جو کہتا بلکہ کہتا میں جواب دے دیا تمہاری بات کا جیسے کہ یہاں ہے کہ قد جب تو کا میں نے تمہیں جواب دے دیا لیکن مجھے سراحت نہیں ملی کہیں اگر آپ لوگوں تقریر ابو داود میں کس کی تقریر مولانا محمد عاقل وہ کون سا مجھے حوالہ نہیں دیا مجھے تو حوالہ چاہیے خیر فقال رجل میں آپ سے کچھ سوال کرنے والا ہوں اور سوال میں کچھ سختی بھی علیہ وجد یجد وجدانن کے معنی پانے ناراض ہونے کے معنی بھی آتے ہیں یا یہی معنی مراد ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں آپ مجھ پر ناراض نہ ہوں یعنی برا نہ مانیے گا حاصل یہ جیسے ہمارے اردو میں اصطلاح فقال اصل اما بدالک پوچھ لو ان باتوں کو جو فقال اصل کب رب کا رب من قبل کا اور تم سے آپ سے پہلے کے لوگوں کے رب کے واسطے سے اس مجھے ان کا واسطہ دے کر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ یہاں اللہ تبرکن بولا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ جواب اتنا تھا کافی کہ نعم لیا اور انت سلیا اسلوات الخمس فلیوں میں بل لیلا لیکن یہاں مراد اسلو قبل ہی ہے اللہ کا حوالہ دے کر پوچھتا مطلب وہی ہے کہ اللہ کو ان تسلی صلوات الخمس فی اليوم واللیلا اور ان نسلی ابھی ہے اللہ امرک ان تصوم هذا هذا الشهر من سے مراد حاضری صدقاتا من اغنی اینا فتوق سمو فدقہ سے مراد کیا ہے زکات ہے جس نسخے میں یہ الفاظ بولے رہے ہیں یہ سب متکلم کے سیغے ہیں کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے مسلمان ہی پڑھتے ہیں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں ان نسلیہ اور اغنی آئینہ وفات کہ یبن عبد المطلب کیوں کہا تو وجہ اس کی ہے چلیں آگے لفظ نہیں سمجھ میں آیا مجھے کیا کہہ رہے ہیں سم سم کیا سم سم کیا سم اچھا وہ کس کس معنی میں ہوتا ہے سم ٹھیک ہے تو نام کا معنی میں ہوتا ہے بولا قد جب تو کا لفظ کیوں بولتے سوال ہمارا سوال کا جواب نہیں ختم ہوا حاصل تو یہ کچھ بھی بولیں معنی میں نام کے ہوتا ہے وہ چلے چلے بس بذل مجهول ها قال ابن رسول الله لم يكن لهم لأنه لم يكن गई है माशा इबन रसलान के हवाले से माना आसन था فقال رجل آمن تو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے وجوبی نہیں ہے کیسا حکم ہے وجوبی نہیں ہے اور حضور کا تعدب جو ہے وہ غالب ہے تو تعدب غالب تھا تو خود پیچھے آگے حضور کو آگے آگے کر دیا اور یہاں حضرت عبد ابن نے بھی اپنے الامر و فوق ادب پر عمل کیا یہ کہ کہتے ہیں کہ پہلے والا عمل جو ہے وہ جو صدیق اکبر نے کیا ہے وہ بہت اونچا ہے جی بھائی النبي قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن عن ابن أبي أوس رضي عن جده رضي الله عنه عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوقف ثلاثا من دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو تین بار دھویا اس توقفہ جو ہے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کف سے نکلا ہے کف سے مراد ہتھیلیاں ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو ہتھیلی مبارک کو تین دفعہ دھویا اور اسی کے اوپر ترجمہ بھی قائم کیا ہے مصنف نے کہ کم تغسلان کتنی مقدار جو ہے وہ غسل کیا جائے گا دھویا جائے گا ہاتھوں کو لیکن دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ استوقفہ کف سے نکلا نہیں ہے بلکہ وقفہ سے نکلا ہے اس کا تعلق جو ہے اس کا یہ نکلا ہے کف سے نہیں نکلا بلکہ وقف سے نکلا ہے اور وقفہ کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا کہتے ہیں کہ سقف چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی جب بارش ہوئی تو وقف سقف ہو چھت ٹپکنے لگی تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے پانی اتنا استعمال کیا کہ جو مسے کی حد تک نہیں تھا بلکہ غسل کی حد تک تھا اور وہ کیسا تھا وہ ایسا تھا کہ پانی دھونے کے بعد زمین پہ ٹپکنے لگا سمجھے نا اسی سے جو ہے فرق نکلتا ہے مسا کا اور ساتھ ساتھ غسل کا تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ کف سے نکلا نہیں ہے ظاہری طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کف سے نکلا ہے لیکن ابن ترکمانی رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں بلکہ یہ وقفہ سے نکلا ہے اور وقفہ کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا چنانچہ کہتے ہیں وقف سقف ہو چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی اور مراد یہاں یہ ہے کہ آپ نے دست مبارک اس طریقے سے دھوئے کہ ہاتھوں سے پانی زمین پر ٹپک رہا تھا سمجھ گے نا بات جی بھائی المزمزت والاستنشاق وبه سند المتسلم منا الى امام النسائي رحمه الله تعالى ومتعنا ومتعنا الله بعلومه وبركاته امين وبه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران عن حمران بن ابان قال رايت عثمان بن عفان رضي الله عنه عنهم تبزا فافرغ على يديه على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توزأ نحو بزوئي ثم قال من توزأ نحو بزوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی اس طریقے سے وضو کرے جس تفصیل سے بیان ہوا اور بیان کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے اور دو رکعت بھی اس طریقے سے پڑھے کہ نماز میں جو ہے وہ باتیں اپنی نہ کرے لا حدث ایک کا معنی یہ ہے کہ اس کو خیالات نہ آئیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب ہے کہ خیالات کو نہ لائے ایسی پڑھے کہ وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے یعنی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نماز میں خیالات نہ لائے دو رکعتیں ایسی اگر پڑھ لے گا تو غفر لہو ما تقدم من ذنبی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور لم یحدث نفسہ وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرے مطلب یہ ہے کہ خیال نہ لائے دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے خیال لانا اور ایک ہوتا ہے خیال آنا خیال آنا یہاں مراد نہیں ہے بلکہ خیال لانا کہ وہ خیال نہ لائے اور اس طریقے سے دو رکعت پڑھ لے تو پھر غفر ما تقدم من ذنبی اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اب آدمی جو ہے وضو کرے ٹھیک ٹھاک وضو کرے اور وضو بھی کرے کپڑے بھی پاک ہوں جسم بھی طاہر ہو اور وضو بھی ٹھیک کرے اور اخلاص سے نیت بھی وضو کی کرے اور اللہ کی رضا مقصود ہو اور یہ مقصود ہو کہ مجھے دو رکعتیں ایسی پڑھنی ہیں یہ کر کے جب آدمی رکعتیں پڑھتا ہے تو خیالات آتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ خیالات کی طرف توجہ نہ کرے تو ایسی اگر نماز وہ پڑھ لے گا تو غفر اللہ ما تقدم سب بھی ایک بات سمجھ لو بھائی یہ ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا خیالات کا آنا برا نہیں ہے بلکہ خیالات کا لانا برا ہے خیالات آنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں ایمان کی روق موجود ہے تب تو چور آیا ہے اور چور کون ہے شیطان کہتا ہوں کچھ نہیں دونوں طرح کے قرائن موجود ہیں وہ انا رسول ممبرا من قومی میں قاصد ہوں پیغام بر ہوں ابن صالبہ ابو بک اخو بنی سعد بن ابی بکر سعد بن کا بھائی ہوں یعنی بنی سعد کے قبیل جے قبیلے سے ہوں اور بنی سعد کا قبیل وہیں سے یہ آئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جہاں گزرا ہے چار سال پہلے ہی کی بات ہے طائف سے راستہ جاتا ہے جب ہمیں بن و سعد جانے کے لیے تو ہمیں اجازت مل گئی تھی قانونی طور طائف پہنچے تو وہاں بہت شاگرد ہیں ہمارے ماشاء اللہ اور بہت سارے محبت والے لوگ ہیں تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر سڑک پر چلتے رہے اس کے بعد پھر اور کچی سڑک ہے مگر کچی ایسی نہیں کہ مٹی اڑتی ہو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اور چل کر پہاڑی علاقے میں کا جو کمرہ تھا مکان تھا اس کی بنیادیں ابھی تک موجود تھی اور وہ بھی ٹیلے پر ہے مگر وہ نیچا ٹیلا ہے اس وہاں پر دل کی کیفیت ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد تو خیر یہ وہاں سے آئے تھے جی چلیے ان سلیمان ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ان ثابت یعنی دونوں یہ حضرات سلیمان سے انصاب بسنت دوسری ہے طریق دوسرا ہے سعید المقبری شریک بن عبداللہ بن نمیر ان اب ان سب نماری امید ان سلیمان ان ثابت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ نے اس حدیث کی مطابعت کی ہے عبداللہ بن یوسف سے مطابعت بات ختم ہو گئی مطلب یہ مقصد کیا رہا کہ پھر نقل بھی کر دیا آگے حدیث آ رہی ہے یہی واقعہ پھر آ رہا ہے اور یہ انہیں علی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آگے بیان کرنی تھی حدیث پوری تو وہاں خلاصہ کیوں جواب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آ حضر امام بخاری متن نقل نہیں کریں گے اور پوری سند نقل نہیں کریں گے تالی کا ذکر کر دیں گے اس کو بعد میں رائے بدل گئی اور خیال ہو گیا کہ اور بظاہر یہ جو ہوتا ہے فرق اچھا کثرت سے آپ دیکھیں گے نسخوں میں بڑا کہ ہر سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا تو ایک سال میں املا کرا دیا اس کے نسخے لوگوں نے تیار کر دیا سال میں پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ کوئی اضافہ کر دیا کوئی ترمیم کر دی بڑے سے فرق کے ساتھ ہو گئے اس وجہ سے نسخوں کا بظاہر فرق ہوا ہے صرف بری کا جو نسخہ ہے اس کے اندر یہ حدیث یہاں ٹھہر جائیے ہم ہو سمجھدار عاقل ہو پس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا تھا کہ علل اطلاق سوال کرنے کی نہیں تھی بلکہ مقصد یہ تھا لیکن صحابہ کرام پھر بھی ڈرتے تھے سوال کرنے سے جس سوال کو وہ مفید سمجھتے تھے اس کو اس کو مناسب سمجھتے ہو مفید سمجھتے ہیں اس سوال کو مگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ اس بات سے تمنا کرتے رہتے تھے کہ کوئی علاقے غیر سے آدمی آ جائے رعایت ہوتی تھی اہل بادیہ کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اس کے مکلف نہیں تھے وہ آداب سے واقف نہیں تھے تو اس واسطے اگر وہ ادب کے کام کے اصل معنی جو معروف ہیں قول غیر محقق کے لیے لفظ بولا جاتا اب اس کی تحقیق ہے کہ ہاں، صحیح دعویٰ ہے یا غلط ہے اس سے بحث نہیں قول غیر چنانچہ سی ببے نے جگہ جگہ اپنی کتاب میں کہا ہے کہ زعم الخلیل زعم القالہ ہوتا ہے اور قول محقق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غیر محقق کے معنی میں ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے اور اگر جعل خلقہ کے معنی میں کس نے پیدا کیا ان پہاڑوں کے اندر منافع کو قال پھر انہی کے حوالے سے پھر سوال کیا قال فبالذی خلق السماء قما بس میں سوال کرتا ہوں اس ذات کے واسطے سے پہاڑوں کو نصب کیا اور پیدا کیا ان پہاڑوں کے اندر منافع کو یا علینا چلیے بس قسم ہے اس ذات کی جس نے نہیں کروں گا اور یہاں مطلب بظاہر یہی ہے کہ قوم تو پیغام پہنچا الحمد للہ حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنتر ثلاث مرات فإن فإن الشيطان يبيت على خيشومه آدمی کا ناک کے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے سخت اس کو خیشوم کہتے ہیں فرمایا کہ جب آدمی استنصار کرے تو ناک کو چھڑک دیا کرے اس لیے کہ شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے جب چھڑکے گا تو وہ نکل کے باہر بھاگ جائے اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے خیشوم میں سو رہا ہوتا ہے تو آدمی ناک میں پانی ڈالے اور پھر ایسا ہے کہ شیطان اندر ہے تو اس کو جب نیچے چھڑکے گا تو شیطان خود بخود باہر نکل جائے گا اب جب شیطان باہر نکل گیا تو اب تسلی سے نماز تحجد کی نماز ارے بس کرتے ہو کیا ٹائم ہوگا اذان کا اذان میں کتنے وقت باقی ہے آدھا گھنٹہ تو بھائی آج بس کر لو انشاءاللہ کل سے پورا گھنٹہ پڑھائیں گے